قرآن کریم کے بعد میں احساس فرمایا گیا کہ خدمت مستقیم اللہ کی کتاب مستقیم کے لیے ہدایت اور رہنمائی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقل خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے جس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے وہ مستقل ہوتا ہے اور ہر صحابہ شامل فرمانے کے قرآن کریم مستقیم کے لیے ہدایت اس کا رواج صاحب پرشاس میں دیا بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی یوں کہے کہ یہ عورت ہمارے جوان کو دودھ پلانے والی اس کا دودھ اور اس کی بجائے سہولت سے متعلق ہے فلاں جوان کی دودھ پلانے والی عورت تو مطلب اس دنیا کا یہ ہے کہ وہ جوان جو بچہ تھا کہ سارا جو جوان کو دودھ پلا ہے جو سخت جوان اس کے بچپن کے بنانے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان لگانے کے بعد اسے دودھ پلایا یہاں تو یہ مطلب ہے کہ یہ آدمی جو اس وقت مستقی ہے اس کے تقوی پر آنے کی بنیاد پرانے کریم کی ہدایت اور ہدایت اس کی اب بھی بات ہے وہاں تو یہ شکل ہے کہ دودھ کا پیٹ برتن بھی تعلق تھا مگر یہاں صورت ہے کہ ہدایت کی بنیاد پر تقوا نصیب ہوا اور اسی ہدایت کی بنیاد پر تقوی میں ترقی ہوتی چلی جا رہی یہاں پر بھی کہا جا سکتا کہ جو تقریب کہ خود ہدایت یافتہ ہے ان کے حق میں ہدایت کی کیا مانا تو یہاں فرماتے ہیں صحابہ کے قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے گائڈنگ کرتا ہے ان کی رہبری کرتا ہے جو اللہ سے والے ہیں تقریب کے لیے دوسرے پہلے مقام کو فرمایا گیا شہر رسی الرزی پر آج حدر جنات حدر جنات سے القرآن کہ رمضان کا مہینہ جو ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا یہ لوگوں کے لیے ہدایت حضرت دن یہاں فرمایا کہ قرآن کریم مستقیم کے لیے حضم ہدایت اور یہاں فرمایا کہ عام انسانوں کے لیے ہدایت ناچ کے لیے ہدایت تو اس میں تقلیم امام راضی نے یہ دی ہے وہ فرماتے ہیں جو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں صحیح معنی میں وہی انسان ہیں اور جو حضرات متقی نہیں ہیں وہ صحیح معنی میں انسان ہی نہیں ہو ناس نہیں ہے بلکہ ستیہ ناش ہے اس لیے کہ ہدایت جو ہے اس سے یہ انسان کے لیے جانوروں سے زیادہ بڑی بڑی بات ہے اور بربادی کی بات ہے ہم تقوا بہت بڑی بنیادی چیز ہے اس کا ایک درجہ سارے مسلمانوں کا حاصل ہے تمام زمینین کا حاصل ہے وہ درجہ تتوے کا یہ ہے کہ انسان کفر شرکت کر محفوظ رہے اور عقائد صحیح کا اختیار کرے اور یہ بات عام مومنین کو نصیب اگر اس درجے کا تتوہ حاصل نہیں ہے تو جہنم سے نجات دشوار ہے نام ان کی حامل ہے اور پھر اس کے بعد تقریر کی بڑے درجات میں بڑی تفصیل مگر ایک بات جو احمد ہے کہ تقوا جو ہے اس کے حصول کی شکل بھی ہفتہ آنے والی ذکر فرمائی اور دین کی اور شریعت کی رہنمائی کسی اسی آنا شان کی ہے کہ جس بات کا حکم دیا اس کا ذریعہ مطلب کا بھی بدلا دیا جن باتوں سے منع کیا ان کے ڈرایا اور سے بھی منع کر دیا آج بھی یہ سب دنیا ہم بڑی اور خبران فرماتے ہیں کہ ہر تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے ان کے ذریعوں سے اور راستوں سے بھی روکا ہے اور کو ایک کتاب لکھی سب سے ذرائع جس نے سر ذرائع لکھے اپنی اور مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ جن باتوں سے روکا ان کے ذریعے سے بھی جیسے مثال کے طور پر شریعت اسلام نے جمع سے منع کیا جب بنا سے منع کیا ہے تو بدنگاہی سے کسے اسلام نے بولتا کہ نظر کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جنا زیادہ کرتی ہے اور پھر خیالات پیدا ہوتے ہیں بقول نظر لاد آدمی مرحوم کے دیکھنے سے شوق پیدا شوق سے پیدا طلب دیکھنے سے شوق پیدا شوق سے پیدا آفتیں دل آنکھ ہوئی دل آفتیں کا بن گیا کہ دل کے ہاتھ میں آنکھ جو ہے آفت بنی ہے اور پھر خود جو ہے جان کے حق میں آفت بڑا ہوا مصیبت پڑی ہے تو شریعت حق کا پانے اور شریعت رب لانے جہاں جنا سے ہوتا ہے وہیں بدنگائی سے بھی ہوتا ہے جب جو مجھے یاد آیا ہاتھ کی جتنا تنظیم میں عجیب بات لکھی ہے فرمایا کہ قرآن قریب میں رب اکرم نے سورج مور کو اس کا تبصرہ فرمایا تو سب کی رب کے رب پا رہی آپ مجموعی سے یہ فرما کر کے اپنی نگاہوں کو نیچا ہے سب طرف رکھیں یہ رکھے گا اور جہاں اس کا حکم دیا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس کے بعد پھر دوسرے حکم یہاں پہ آیا کروا کے اللہ ہوگی اسلام جس میں ادھر اشارہ ہے کہ خدائی لوگ سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں کو دنیا میں ڈیلیور نہیں کیا ہوگا معاشیت کے آلودگیوں سے اور معاشیت کے گناہ کی تعلیمیوں سے کہ جس نے اپنی نگاہ کو بات رکھا ہم کیا سے اپنے انوار سے برابر فرمائیں گے اور دور ادب سے مطمتے ہوگا فائدہ اٹھائے گا بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ آنکھیں خود تحقیق کر کے بتائیں میں نے حضرت حکیم میں اسلام میں اگر ان ان کو فرمایا کہ آنکھیں جو ہیں مگر جب اٹھتی ہے تو ایک شہری کی طرف اور جب کرتی ہے تو ایک شہر کی طرف یہ بھی مدرس کا آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ایک آنکھ سے ایک سفح کو دیکھیں دوسرے آنکھ سے دوسرے صفحے کو دیکھیں اگر ایسی شکل ہوتی تو ہم جیسے راستے میں رات کے لیے جانے والے اس کے بعد کتابوں کو درخت دینے والے مجھے بڑی سہولت ہو جاتی کہ ایک آنکھ سے ہاشیا دیکھتے دوسرے سے مسئلہ مطلب دیکھتے مگر نہیں ہے تو ایک ہی شاعری کی طرح جو ہے وہ ہم سارا کی چاہیے کہ معلومات کی نگاہ وہی ہے جس کے اندر توحیدی شان ہے وہاں مطلوب کے پائے اور ایک شاہی کی طرف جاتی ہے بلکہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے ہر سہارا نے اس کے لیے ترئی طور پر بھی تہارت کو فرمایا کروایا کہا لکھتے ہیں کہ آنکھ کے اندر ہوتا ہے پانی اور یہ لکھتے ہیں سوبھاگ کے اندر بھی حصے رہے نہ اس میں بناوٹ میں پانی پہنچانا ضروری نہ روز کے اندر پانی پہنچانا ضروری اور نماؤں کے رکھے اتر اندر سب معیشت اس میں رکھی ہے پانی کی شکل ہے تو وہ طہارت اس کی ذات میں رکھی نہ وزو کے اندر ضرورت ہے نہیں حوصلے کے اندر اندر پانی پہنچانے کی ضرورت ہے جب کیفیت یہ ہے تو اب اگر گناہوں کے ذریعے سے ہم اسے تکلیف کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہتا ہے آدمی اور یہ فطرت کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے اس لیے کہ اس سے اس کی وضاحت کا کہا اس کا اہتمام یہی وجہ ہے کہ اوپر کی جو کنٹرول لگا دی یہ رائٹر کی پوزیشن میں ہے کہ پانی اندر ہوتا ہے جب رات کوئی چیز جائے تو صفائی کی شکل ہوتی رہتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے آ رہا کہ قدرت کا مذہب یہ کہ قدرت ظاہر ہوتی ہے جو حصہ آنکھوں کا سفید ہے اس کے مقابلے میں آلم آنندائی جو اندھیرا ہے اور جو حصہ کالا ہے تاریخ ہے اس کے مقابلے میں اجالا ہے تو دکھنا چاہیے صاف اور سفید حصے سے اور کالے سے نہیں دکھنا چاہیے مگر اس کی قدرت کی بات ہے ہفتہ آ رہا تھی کہ سوسائٹی کے ہوتے ہوئے بیماری کام نہیں کرتی اسی لیے میں ایک سلام کی بیماری کمزور ہوئی ایک سال پر یہ چلی گئی تو پرانے غریب میں فرمایا گیا تو آفا تو ان کی آنکھیں بیمار کم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی تمہاری من کی یہ کالا حصہ جو اس کے مقابلے میں اجالا ہے تو مذہب اندر بھی بنی ہوئی ہے تو تہارت مداحت اس کے اندر موجود پھر تحریری شان اس کے اندر موجود اور ہر قدرت کا نمونہ ہے اور حفاظت کے ایسے فرمائے کہ گویا گون کا ہڈیوں کا سڑک بنا دیا اس کی بیچ میں رکھا تارا شاہوں نے اور پھر کبکوں کے جھومر اس میں لگا دیے پانی کی شکر اس میں روایت کی پولیس سب اس میں سفید سیاح میں لڑ ہے اس میں جمع بلکہ شاعر سے کہتا ہے اپنے محبوب کے بعد میں کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو سوسائٹی ہے سیاہی ہے شفق ہے اگلے بارہ ہے کہ ہماری محبوب کی نگاہیں ایسی ہے کہ ساون بازو اگر اس سے روکنا ہو تو اس میں آ جائیں اس لیے اس وقت بادل چھاتے ہیں تو کالا پر موجود آنکھوں میں اور سفیدی کی شرح بھی موجود ہے تو حصہ کھلتا ہے آنسو یہ بارش سے عبادت ہے اور آنکھوں کے صرف دورے جو ہوتے ہیں وہ دہتی اور شفق کی ترجمانی کر رہے ہیں تو مزہ برسات کا چاہو تو ان آنسوں میں آ بیٹھے سفیدی ہے سیاہی ہے شفق ہے اگلے بارہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب حیثیت اب بات کر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں شبوں کی نظر سے نہیں دیکھتے گندی وجہ سے نہیں دیکھتے مجھ سے ایک سندھی نے سوال کیا کہ اسلام نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے مگر کسی کی مدد تاکی کا ہے تو اس نے حرض کیا ہے ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ کوئی آدمی کسی مشین کو بناتا ہے تو وہ سمجھتا ہے انجینئر کہ یہ مشین جو ہے کتنی مدت چلے گا کس قسم کی ہواؤں میں محفوظ رہے گا اس پر پانی پڑ جائے تو پانی پڑنے سے گرم ہوگا یا نہیں ہوگا تو ساری کیفیت سے واپس ہوتا ہے تو ہر تعالیٰ نے انسان کو بنانا جو ایک کی ہے اور اس کو غریب فرمایا خود اگر انسان غریب تھا اس کو جلد کرنا فرمایا خود اگر انسان آدمی تھا جب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ کہاں بھٹکے گا کہاں تو پھسلے گا کہاں مصیبت میں گرفتار ہوگا اس کی کمزوریوں سے اس کے غور سے اور اس کی آزادی سے ہم سارا ہو واقف ہیں اس کے کام حکمت کرنی ہے اور نے اگر جو تو ایک مثال لیجیے آپ نے اسٹیشنوں کو دیکھا ہوگا پلیٹ فارم کو وہاں جانتا ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پہ جانا ہو تو بھیڑ بنا ہوا ہوتا ہے اس پر چڑھ کر اور موڑ کر کے آپ پہنچے تکلیف اور گئی جس کی اس پہ سے گزر کے جانا ہے قانون کے خلاف اب اگر کوئی شخص اتر کر جانا چاہتا ہے اس کے ساتھ ماسٹر ہیں کوئی ذمہ دار سے روکے اور روکتے ہوئے یہ بات بتایا کہ یہ قانون کے خلاف ہے اس پکڑے میں جانے کی اجازت نہیں آپ پولیس سے کر پھر ان سے چڑھ کر اور وہ جو کہا کہ نیچے سے جانے میں روکنے کا اصل منشا یہ ہے مقصد یہ ہے قانون کا کہ کوئی ٹرین نہ آ جائے کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ابھی ٹرین دیں گے بھی کوئی ہمیشہ بھی نہیں موقع بھی نہیں خطرہ بھی نہیں ہے تو اسٹیشن ماسٹر یہ کہے گا کہ ہم تو صرف حکم جانتے حکمیات بنیاد سے ہم تو بہت نہیں ہیں مگر اس میں بھی حکمت اگر آپ چاہتے ہیں تو بتلائے جائے گی کہ دیکھیے جب آدمی کسی کام کو ایک مرتبہ انجام دیتا ہے تو دوسری دفعہ انجام دینا کرنا شاید ہو جائے تیسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے چوتھی دفعہ اور آسان ہوتا ہے تو آج آپ ایسے وقت اترے ہیں کہ یہ وقت جو ہے ٹرین کے آنے کا نہیں ہے اور بچی جب تک پھر کسی موقع پہ جب تک سوال پھر اترے اور ہوتے ہوتے پھر شکل میں پیش آئے کہ آپ اترے اور ٹرین آ جائے اور بغیر کسی اور شہر تک پہنچنے ہیں کہ ان کے میں آپ پہنچ جائیں ملک کے آگم میں قدم قدم رہا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی حکمتوں پر بنتی ہے اور حکمتوں کی بیماری میں بھی ہمارے جھوٹیا میں چھا رہا ہے اور آنے پہلی تاریخ کے پروفیسر ہیں انہوں نے بھی سوچا بے روزگار اس سن لیے ہم نے دیکھنے کے لیے آئے ان کا منشا تھا آزمائش یہ بھی بڑی بڑا ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے پہنچ جائے کسی بھی آزمائش کے لیے آنے کے بعد مجھ سے کہنے بولے کہ میں آپ کے متعلق کچھ ذکر خیر سنا ہے تو میرا سوال ہے آپ حل کر رہے ہیں تو میں نے کہا ذکر خیر تو جو ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو ذکر خیر تھا یا شہر تھا تو میں نے کہا کہ اردو محاورہ ہے کہ دور دونت سہارے گجراتی میں کہتے درد میں گنگا دریا میں بات بھرنا تھا بعد سیدھے جو ہے دور سے معلوم ہوتی ہے قریب میں ہوتی دس لاکھ بھی رہے گی یا خرچ رہا ہے تو ہر بنگائی بنگالی بات ہے انہوں نے کہا کہ سوال ایک مزید لوگ جو ہیں ان کو مقدمہ لینے سے منا کرتے ہیں جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں نائنٹی نائن پرسینٹ ہمارے نہیں جانتے ہیں تو ان کے سامنے آئے گئے مفجہ دینے کے لیے ان کو رفجہ دینے کے بنا اور ہے اس پر کیا ہے ہم نے ان سے بات کہی اس کا برسہ ایسا ہے کہ دیکھیے بات کرنا ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اصل کلی وہ مرد ہوتا ہے اور کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں جیسے کسی کلی کا حالت کے بعد آپ جائیں اور یہ کہیں کہ پیر کی ہیں چلنے میں اور بار بار لگائی جاتی آتی ہیں کسی چیز پہ غور کرتا ہے وہ فوراً نیند آ جاتی ہے آنکھوں میں برابر جو ہے صفائی کے ساتھ ڈیزائن کا دھولا پر معلوم ہوتا ہے تو جو اس میں نفاہت ہے کمزوری اب وہ دیکھتا ہے کہ ساری چیزوں کی اصل ہو کیا اصل کارن باعث کیا اس کا اگر اس نے دیکھا کہ سورج حد میں پھنسا مہنگا ہے کمزور ہے ہونا پڑنا تو وہ علاج کرتا ہے مرد کر اس کے نتیجے میں یہ آرام اور سروست ہو جاتے ہیں تو اصل بیماری ایک ہوتی ہے اس کے نتیجے میں دوسری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم نے ان سے ایک بات کہی کہ دیکھیے ایک بات ہم آپ سے پوچھتے آئے ہیں اس کے لیے آئے بھی تعلیم یافتہ ہے تعلیم کالج میں پروفیسر ہے ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر ایک چیز ہے ایک ہوتا ہے قانون دار اور ایک ہوتا ہے قانون سار لا قانون کو بنانے والا ایک ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس کا جاننے والا ہوتا ہے اگر چراہ پر ایک پولیس کھڑا ہے اور پولیس نے کسی ایسے آدمی کو جو بدل ڈبل سیٹ فائدہ چلا رہا ہے تین آدمی بیٹھ کر سائیکل فائدہ جا رہے ہیں اس کو سیٹ لے کر بلایا اور بلانے کے بعد یہ بات کہی کہ آج لوگ کھڑے اپنا نام لکھوائیں آپ نے قانون کے خلاف کیا اب وہ فائدہ والا کہتا ہے کہ میں اتنا تیز ہو چکا ہوں اتنا مضبوط ہوں اتنا ماہر ہوں کہ ایکسیڈنٹ کا شاید ان کا حادثے کا سوال نہیں پیدا ہوتا انتہائی مشاق اور کوہر مشق ہوں تمہیں یہ کی گا کہ لیے آپ کی حکمت جو سر آپ اپنے پاس رہیں گے ہم سے قانون دار اور اس کے ساتھ تم وہ یہ بھی زندگی کرے گا اپنے قانون اسی لیے ہے اس کی حکمت سے تو بتایا نہ کہ ہمارا کام میں صرف قانون کا جاننا یہ پارلیمنٹ کے دماغ سے آپ پوچھیے جو قوم کرتی ہے اور سچ کہلاتی ہے کہ جن کے جن دماغوں نے جمع ہو کر ایک قانون ترتیب دیا ان کی دماغوں کے اوپر چاہیے کہ جو قانون صاحب ہم دائیں یہ کام ان سے لے گا ہم سے لینا غلط آپ اس کی تسلیم کرتے ہم قبول بولیں تو میرے کا ایک ہے شریعت کا قانون ساز تو شریعت کو بنانے والی بات تو ہاتھ کا آگے وہ قانون ساز اور ان کی تبدیل کرتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں قانون دان تو آپ قانون ساز کا کام قانون دان سے لیتے ہیں پہلے غلط کی اس میں یہ تسلیم کریں اب یہ بات میں نے دیکھ تو میرا چوک کر بیٹھے اس کے بعد میں نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھیے ہر لائن کا ایک انوپ ہوتا ہے اور ہر لائن کی سمجھ ہوتی ہے ڈاکٹری کی ڈاکٹر کی اپنی سمجھ ہے وکیل کی اپنی ہے کا کی اپنی ہے معاملے موجود ٹیچر کی اپنی ہے دنیا کی لائنیں ہیں ہزاروں لوگوں سے جب آپ اس کو تمہیں سمجھ گئے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شہر کے ناپنے کی نظام بھی الگ ہوتی ہے ہر شہر کی ہو اس کا میٹر اس کا اسٹندر اس کا معیار الگ الگ ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ ایک بہت بڑے درد کا سڑی کا عمل کرنا چاہیں جو سامان سے لگی ہوئی ہے بھری ہوئی ہے اور کسی سڑی کی دکان پہ پہنچ جائیں کہ آپ کے منڈی میں انہیں تیار ہونا اپنی درخت کا وزن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ اپنے دماغ کا آپ علاج کر کچھ بریک معلوم ہو جائے اسی لیے بریک نہیں آپ ہو گیا اور واپس ہے اور اگر آپ گندہ ہیرا ہیلا کر پہنچ جائیں کسی تار میں کسی ایسے مقام پہ جہاں دو بڑی گاڑیوں کا وزن ہوتا ہے کہیں کہ ذرا سے ہیرے کا وزن کر دیں تو وہ کہیں گے آدمی پورے ہیرے معلوم ہوتے ہیں یہ کہ اس کی میزان اور ہے اس کی میزان ہے اس کی اس کی طرح میں آپ ہے اور اس کی اور جب یہ زندہ حقیقت ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے ان کا کو کہ شریعت اسلام وہ اتنی عظیم کبھی شہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا ایک چھوٹا سا دیوار اور اس کی توانائیاں اور اس کی رسائی اور حدود جتنی ہے وہ سب ناکافی انسان تو اپنی اس مادی بھی اپنے معاملے میں حواس کا ہوتا ہے اگر انسان کی حواس ساتھ دیں تو آدمی جو ہے کام کرتا ہے اس کے اثر ہونا مشکل حضرت مطلب ہکی اللہ علیہ ہوا پہ تھے کہ ایک مالک جو ہے بستی میں کچھ رہتے تھے ان کو شوق کا ہاتھی دیکھنے کا ہے آج تھی ان کے پاس ایک روز ہاتھی آیا بستی میں کسی نے اطلاع دی کچھ نابینا ہو دیتا ہے کہ ہاتھی آیا دو لوگ پہنچے اور جانے کے بعد ایک نے اس کے سون کو پکڑا اور فیصلہ کیا کہ ہاتھی نام ہے سون کا ایک لمبا ہو چکے ہے کسی نے پیر کو پکڑا کہا کہ موٹر سے ستون کا نام ہے ہاتھی کسی نے پیٹ پہ ہاتھ تو کے بعد جو چھت سے اگارے پہ ہاتھی اس کے حق میں بڑھتے کسی نے کام تو کے میں ہاتھی تو سکڑوں کی طرح ہوتا ہے جس میں ان سے جو ہے اپنا رضا صاف کرتی ہیں تو غرض یہ کہ سارے حواس ان کے ٹھکانے تھے اور تھی اگر ہاتھ سے بسر نہیں تھا صرف آنکھ نہیں تھی تو نے فیصلہ غلط کیا یہ آج ایسی یہ مسئلہ ایسی بیچاری کہ ہوا جہاں پر کام نہ کرتے ہو بعض دفعہ اس کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو جو شب ہر میں بھیجی جس کا علم مفید ہے اور کائنات کی ضرور ضرورت پر احاطہ کیے ہوئے ہیں اس لائی کی شریعت کو آپ اپنے دماغ سے اور پھر دماغ کی وہ جس کی روشنی صرف کے شام کی یہ اپنے رفدانی نہیں ہے بلکہ اپنے حیرانی والی شکل ہے تو ان انداز میں تو اکبر نے کہا تھا برسوں پہلے کہ برسوں کلا کے ساتھ اتنی یہ چنا رہی لیکن ہماری بات جہاں تھی وہاں لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی یہ نیا شبر ان تو ایسا ہوا پنڈت جین سرسوتی حضرت مانو کی رنت نارتھ سے کشکار کیا اور اعتراض بھی کیا کہ حضرت آپ کے یہاں بات عجیب ہے سنگیت میں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں بتایا گیا کہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے کائنات میں اور جو کچھ ہوگا وہ سب وہ محفوظ میں محفوظ ریکارڈ کر دیا گیا یہ لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوق ان کے احوال زمانہ حالات یہ وہ سارا کیسے مضبوط تو نوازی جی رحمت اللہ علیہ میں بڑی عجیب بات کہی مگر اس سے پہلے لطیحا سن دی ہے دو آدمی ہے اور وہ دو آدمی ایسے تھے جن میں دوستی تھی آپ ایک ادروز بیٹھ کر کہنے لگے کہ چلو اپنے بڑوں کا کچھ کا کریں ایک نے کہا کہ ہمارے دادا جو تھے وہ زیادہ ایسے تھے کہ ان کو اللہ نے بے تنا ہونا فرمائی تھی اتنی ان کی کیپیسٹی اور حیثیت ہے تو ان کی کہ بس نہ پوچھیے بات ان کے گھوڑے جہاں بنتے تھے وہ استبل اتنا بڑا تھا کہ اگر کسی مقام پہ گھوڑی بچہ بنتی وہ بچہ جو ہوئے سنبھالتا پھر چلنا شروع کرتا اور چلتے چلتے چلتے جوانی کا دور ختم ہوتا بوڑھا ہوتا اتنے انتقال ہو جاتا مگر وہ استبل ختم نہیں ہوتا اتنے بڑی گھوڑوں میں بننے کی جگہ تھی تو جوڑے کتنے ہوں گے اور توڑے کتنے ہوں گے اور سادو سامان کتنا ہوگا تو بے بنا جائیداد تھی اور بے مثال دولت کے مالک سے میں اچھا، اتنے بڑے پھر کہا کہ اچھا آپ کہا کہ ہمارا ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے دادا جان مرحوم کے بعد ایک باپ تھا جسے ہے گجراتی میں بامو کہتے ہیں اور وہ اتنا قبیل تھا اتنا لانبا تھا کہ نہ مجھے یہ بات جب بارش نہیں ہوتی اور لوگ پریشان ہوتے تو ان کی خدمت میں آ کے نیمت سماگر کرتے خوشامد برامد کرتے ریاستی کا کالا والا کرتے جات کی کوشش کیجیے بارش برتا کرتے بڑا میرے وقت کی بات جب بے حد اظہار ہوتا ہے تو وہ بانس اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد بادل میں اس کو جو ہے پھیلاتے تو پانی شروع ہوتا ہے بربندی لوگوں کو جو ہو جاتی ہے جو ساتھی کہنے لگا اتنا بڑا ڈانس تھا تو ان کے رستے دان تھے تمہارے دادا میں صرف ان کے رستے دان میں اتنا بڑا تھا اس لیے بات سمجھ بڑا تھا آسانی کے ساتھ جو مندہ ہے بڑا یاد تھا جن سے میں جو آپ اپنے دان میں سیار آ رہے ہیں چکر میں بڑا اٹھا ہے لیکن جن بھی بات تھی مقصد میں آپ پڑی تھی سفر مسکرانا بات میں ڈیجیٹل کر رہا تھا کہ حضرت نامتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا پنڈت جی بتائیے آپ پیدا کر ہوئے کہاں پیدا ہوئے اور آپ کے نام کیا یوگا نام کیا فنا کیا فارسی پڑھی آپ نے سنسکرت وغیرہ پڑھی ہندی پڑھی مختلف سوالات کی پوچھتے رہے پوچھتے رہے پوچھتے اس کے بعد کہا پنڈت جی بتائے کہ کل معلومات نظر آپ کا ہی نہیں ہے پنڈت جی ہنسے کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہمیا میں ساتھ برا کر کچھ ٹھیک ہے میں یہ تو جو جنرل چھکے ہیں بڑا نام نہیں میری یعنی معلومات تو بہت ہیں حضرت نے فرمایا کہ آپ کی تو بہت کافی معلومات ہوگی اور پھر ہر ہم سے بتاتے ہیں اب اس کے بعد ارے مارو کے منتظر پوچھا کہ پنڈت جی بتائے کہ یہ واقعات حالات معلومات یہ ساری چیزیں یہ کہاں محفوظ ہیں میرے دماغ میں محفوظ ہیں کتاب میں یہی چاہتا تھا کہ جب آپ کے اتنے سے دماغ کے اندر ہزاروں واقعات لاکھوں واقعات تفصیلات موجود ہیں کہ اگر حضرت حق جو ہے مسور میں ماتان و آئے سب کو لکھا جا چکا ہے بھگوان کے ساتھ کی بات ہے وہ محفوظ کا نمونہ تو سب کے محدود موجود ہے اور ان کا یہ مت شان تھا کہ جن مسائل کے لیے راجو اور بزاری کو ضرورت پڑتی تھی دلائی کی وہ انہوں نے مشاہدے میں ثابت کر دیا اب جہنم کو ثابت کرنے کے آئے مطلب انسانوں کے اندر ہے تو فرمائیں کہ جب انسانی بدن ہے پورا اس کی باڈی شریف اس میں جہاں جماعت آن ہاتھ پیر ناچ ضروری ہے وہی آتی بھی ضروری ہے اپنی کی جگہ پر آنے کی ضروری ہے اور آنکھوں میں بہانا ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے تو حالت ہوتی ہے اگر انسانی بدن میں آتے آنکھوں کے اندر کھلا باقی کا رہے جیسے آدمی کو دس سال شروع ہوتے ہیں تو جہاں پانچ پندرہ دست رکھتے ہیں بے دستوپا ہو جاتا ہے دستوں کا بے جو دستوں کا حالت اس کی غیر ہو جاتی ہے بالکل اور اگر کسی کے اندر سے آتے نکال لی جائے تو یہ اس کے جسم کا نقص سمجھا جائے گا یہ ایک قسم کی قائد سمجھا جائے گی اوتائی سمجھی جائے گی جسم کا کمال یہ ہے کہ ہر روز اپنے مقام پہ موجود جیسے مکان ہو اس کا کمال یہ کہ جہاں مکان خانہ ہو جسم سر خاندار جسم تو موجود ہے جب یہ حقیقت کے فرمائے کہ ساری کائنات کا بھی ایک بدن بدل ہے یہ چودہ منزلہ بلڈنگ کی ساری کائنات ایک بدن ہے اور اس کی آتے در حقیقت جہنم ہے اور جہنم کا یہ پورا کفار مشرقین ہے تو اگر بڑے بدن کے اندر آتے ہی نہ ہو اور اس میں فضلا نہ ہو تو اس بدن کا مقصد سمجھا جائے گا جیسے ہمارے بدن میں آتے نہ ہو اس میں فضلا نہ ہو جاتا تو اس سورج میں یہ اس کا مقصد سمجھا جائے تو بڑے بڑے مسائل کو انہوں نے چٹکڑوں میں حل کر دیا ہے چٹکیوں میں اور مثالوں کے ساتھ اور اس میں کوئی شبانی جہاں سارا کی طرف سے خاص پیغام تھا اور اللہ تعالیٰ نے خاص عرفان نصیب فرمایا تھا کہ حقائق بنا کرتے تو خیر بات ہو ہوگی میں نے ان سے ذکر کیا دوست تھا خود مزہ دیکھیے ہر شہر کی تعلیم الگ ہے یہ آج جسے ضرورت لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگی اس کی کیا حکمت اس کی کیا اس کی کیا اس تحقیق کا درجہ تو خیر مضبوط ہے تو یہ کہ ابتدا کی بنیاد اسی سے رکھنا ٹھیک نہیں غیر تعلق کی بات ہے آپ کو کسی کو محبت ہے تو محبوب کے تو اشارے سے آدمی چلنا چاہتا ہے سہارا کی ان حضرات کی شان یہ تھی کہ وہاں تو اشارہ پا نبی کریم صلی اللہ سب وسلم بیان فرمائے فرمایا فرمائے کہ ٹھہر جا بیٹھ جاؤ تو رضی اللہ کے دور سے باہر مسجد سے لیکن جہاں آواز شروع ہوئی بول گئی منشا یہ تھا تو وہ حضرات تو منشا کو پہچان دیتے ہیں وہاں تو بس اشارہ ملنے کی ضرورت ہے یہ تعلق کے اور اس پر کمزوری کی بات ہے کہ آدمی سہمت وہ چوپ کرا سکتا ہے کہ اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا اس کی کیا حکمت تو بڑا میں ذکر بتا رہا تھا کہ ان کے سامنے پھر کچھ اور تفصیلات کی اس کے نتیجے میں بیچارے کچھ مطمئن سے ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ اچھا میں کل حاضر ہوں اس کے بعد وہ آج تک حاضر نہیں ہوئے ان بے بہتری دور ہو گئی ہوں بارہ بھارتی گفتگو یہ ہے کہ پرواز شرم نے جن چیزوں سے منع کیا ان کے ذرائع سے بھی روکا اسی لیے تصویر کی وجہ سے اسلام میں جب مذہبوں میں شرک آیا ہے تو اسلام نے اس کی بنا پابندی کی کہ یہ سورج پسندی نتی جیسے آگے گرم کا باعث بنے تو بارہ اس میں بڑی تفصیلات میں ذکر کر رہا تھا کہ ہفتہ آ ہے تقوی کا حکم دیا ہے اور تقوی میں انسان کو اپنے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں اور چیزیں آتی ہے خلاف تباہ پھر اس کے بعد اس کے خلاف عمل کرنا یہ بڑی چیز حقیق محمد خان رحمت اللہ سے تعلیم نے کہا کہ حضرت مسائل بہت آتے ہیں فرمائیں کی دیوار خان میں برسوں سے بس بسا نہیں آ رہا ہے تو رستے بھی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کے چکر پر پڑ جائیں تو جیسے میں نے پرسوں سے دی تھی کہ اگر فرماتے تھے کہ وائر میں کرنٹ آئی ہے پکڑنے کے لیے ہاتھ لگا تب بھی طبیعت خوش ہو جائے گی لیے ہاتھ لگا تب بھی طبیعت خوش ہو جائے گی دور جانے کی سلامتی تو وسائل کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ضرورتیں آدمی اپنے کام میں لگا ہے سب دور ہو اور دیکھا ہے کل کے بعد میں آ رہی ہے کہ جیسے سڑک ہوتی ہے سڑک کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو بادشاہ بھی خیال گزرتی ہے اس پر اور کبھی بھنگی بھی بگڑتا ہے اس پر یہ دل ایسا ہے کہ اس سے خیالات رحمانی بھی آتے ہیں اور خطرات شیطانی بھی آتے ہیں دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو وقت دوران ہر وقت جو ہے خاص قسم کی حرکت اور مقرری کہتی ہے اس میں انسان مقدمہ سے اختیاری کی تو جو دعوت پیدا اس کے خلاف کرا مرض کرے بہت سے لوگ خاص طور سے صالحین میں بار کے نشان ہوتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا معاشی اس کا تقاضا کر میرے ختم نہیں ہوا یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ جب تک آدمی کی حواس ہے مقدل ہے اور صحیح ہے اس وقت تک اگر جذبات جذرات سے ابھر رہے تو وہ تو ابھرے ہی ہے صحیح تقوا تو اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب نفس اپنا کام کرے پھر اس کے بعد اس میں دباؤ کی شدت پیدا ہو جائے اور اسی دو چیز سے کسمت سے بھی کچھ سارجنگ نے لکھا ہے کہ روح کا اقتدار طبیعت کا اقتدار ان میں جہاں پر ٹکراؤ ہے جیسے آپ پانی آپ دیکھو دو طرف رکھ دیں ادھر تو آپ جو ہے چاہتی ہے کہ پانی کو جلا دیں اور پانی سفا ہو کر کے چاہتا ہے کہ آپ کو بجا دیں اور دونوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں اس کی طاقت پیدا ہوگی تو شہوات یہ چاہتی ہے کہ اس کو ڈبا دے اور روحانی چاہتی ہے کہ اوپر اٹھا دے اور ان دونوں کی کٹم کس میں اس کے لیے ترقی کا سامان ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور اگر یہ شکل ہو تو ظاہر بات ہے کسی تبدیل کیا ہو اور خاصات تھے ان کی سمجھ میں نہیں آئے بات ہے گزر اس پڑھا رہے تھے اور تقوی کا مطلب بیان کر رہے تھے تقوی کا مطلب یہ بیان کیا مدد سے کہ نقل کے خلاف آدمی عمل کرے خواہش کے خلاف آدمی چلے بہت کوشش کی نہیں سمجھ میں آئے تھے مثال میں سمجھائے گا چلو خاصا ایک مثال میں سمجھو اور مثال دی بھی ایک کمرہ ہے روم تنہا اور ایک جوان آدمی ہو اور پھر کمرے میں تارا لگایا سب رکھتے ہیں اور ایک لڑکی بولیوں کو خوبصورت نہایت ہنسی جوان لڑکی ہو اور ادھر جوان آدمی ہو تارے لگے ہوئے ہو اندھیرے کا وقت ہو تنہائی کا وقت ہو کسی کے آنے جانے کا اندیشن ہو اب ایسی حالت میں وہ جوان آدمی اس لڑکی کا فائدہ نہ اٹھائے یہ تقوا ہے سمجھ میں آئے آپ کے جنگل ہم سمجھ گئے تقوی کا مطلب کیا آپ سمجھ میں آئے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو نامرد ہو ہے مستقل ہوتا ہے یہ مطلب نہیں کہ جو مرد ہو مستقل ہوتا ہے بلکہ اس کا منشا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور میں جوانی کیا ہوگا اس طرح کی جوانی موجود کرو تو بات کہنا کا منشا یہی ہے اسی لیے ایک بات یہ ہے کہ مطلب تو باہر ہر اپنا کام کرتا ہے اور شیطان لگایا اس کے ساتھ اور وہ اس کو چرچا دیتا ہے جیسے مسلمان لیں گے نئی حکومت ہے اس حکومت میں کوئی آدمی ایسا ہے جو حکومت کے انسان کو جو حکومت کے خلاف لے جانا چاہتا ہے باغی جسے کہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور بھی بڑا لگی ہوئی ہے کہ اس بابو کو اور زیادہ شہر دینے والے بھی ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں بات تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہمارا بدن ایک کنٹری ہے ایک ملک ہے اور اس کے اندر جو بغاوت کی صفت ہے سفر میں موجود ہے وہ بغاوت کرتا رہتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف لے جانا چاہتا ہے ساتھ ساتھ اس مقصد کو شیخ دینے کے لیے اور اس کو موقع دینے کے لیے بڑکانے کے لیے اور جس کا نام شیطان ہے تو رمضان میں آپ کا آنے کا کرم یہ ہے کہ جو شو دینے والا ہے اس کو تو کر دیا بند اور جو بہت پوچھ رہا تھا اس کو کر دیا بند اس لیے کہ اس کا جو دانا پانی بند کیا گیا ہے اور ایک ساتھ بطور نتیجہ کہتے تھے کہ جہنم کے دروازے رمضان میں بند ہو جاتے ہیں کہ یہ پیٹ جہنم میں اب درد ہے بند دیا جاتا ہے ایک وقت کے لیے مگر رات میں پلس گھوم جگہ تھی ہر نتیجے کی بات ہے اس کا مختصر یہ کہ دروازہ طبیعت کے ہوتے ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں انسان کو بربادی کی طرف نفس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لاشعور ہے اسی لیے ہماری نفس کو تجدیدی و نفس کرتے ہی بچے کی طرح ہے اور بچے میں شعور نہیں ہے مگر ایک علمی بات سنیے وہ یہ ہے کہ انسان کے بہتانے میں نفس بھی جو ہے پار ادا کرتا ہے اور شیطان نرسوں میں بھی مطلب ہوتا ہے اور بڑھاتا ہے اور شیطان بھی پیدا کرتا ہے تو اس میں فرق کیسے معلوم ہو کہ یہ نفس کا کام ہے یہ شیطان کا کام وہاں پر فرق بتایا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کام جو ہے نفس کی رہنمائی کرے اور وہ شیطان اور اس کو ایمانے والا لگے سمجھ لیں کہ نفس کا کام ہے ضد کا وہ ضدی ہوتا ہے مگر ضدی ہونے کے ساتھ بھولا نہیں سیدھا نہیں اسی لیے اس کو کس لگے بھائی کے بچے کی طرح بچہ ہند کرتا ہے حکمت سے رہ جاتا ہے اگر خانی رحمد اللہ فرماتے تو بہت کتابیں لکھی ہیں کہ میرا مقصد جب کتاب لکھنے میں جی چڑا تھا تو میں اس سے کہتا ہے میں آدمی تمہیں فلاں ہوا فلاں مٹھایا فلاں چیز کھلاؤں گا اتنا بڑا نہیں ہوں اتنا کیا عملی کر رہا مقصد کام لیتے تو دس سمجھ لی اسی لیے بزرگ نے لکھا ہے کہ بیس بیس سال تک ایک گنا کی خواہش نہیں ہو پائے دس ہو گئی مثال اس کو مثال بھی سمجھ وہ یہ ہے کہ مثلاً جی میں آیا کہ جھوٹ گئے ہیں ہو گئے پھر میں سے تقاضا کرے گا پھر رک گئے پھر میں سے تقاضا کرے گا پھر رک گئے پھر میں تقاضا کرے گا ایسا کہ بیس سال رہ جائے اس کا تقاضا نہیں جائے گا کمزور ہو جائے گا مگر یہ مطمئن ہو جائے گا یہ فنا سے عبادت ہے باقی یہ کرتا ہے اور شیطان جو ہے وہ پیسے میں بدلتا ہے وہ یہ چاہتا ہے صرف اتنا مقصد ہے کہ یہ گناہ سزا ہو جائے سے نارا آپ نے جھوٹ بول کر احتیاط کی اور ڈر گئے تو کہے گا جو ڈر جی بچے بجے تو چوری میں مبتلا کرے گا دلائی میں مبتلا کرے گا حرام کاری حرام ساری میں مبتلا کرے گا کو اس سے بحث سے کہ کوئی دبا ہو فکس متعین نہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشیت خدا سے دوری ہو جائے وہ بھی معاشیت تو وہ پیسے بدلتا ہے اور چار بنتا ہے تو وہ دل میں اسی لیے مگر تیار مکائی اس کے اندر موجود ہے تو مسئلہ مکائی تیاری نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھکتی کی لیے موجود ہے وہاں کی شکل یہ ہے کہ اس میں تیاری ہے بغیر کی بٹ مگر اسلام محمد طیب خان نو اللہ قدر فرماتے تھے کہ نفس دشمن ہے مگر نادان اور شیطان دشمن دشمن ہے مگر دانا تو انسان دشمن دانا اور نادا کے بیچ میں یہ انسان ہے ایک طرف دانائی ایک طرف نادانی اور ان دو نادانی اور دانتی کے بیچ میں تجارت کام کیا گیا اور پھر دانے ربانی اس کی ہے تو غیر یہ کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے سمجھنا ہوگا ان درجات کو تقاضوں ہو اور اس کے بعد پھر اس سے بچنا اس کی ترقی کا ذریعہ ہے کل ان شاء اللہ اس کی بچے بنوانے کا پوری نہیں بتا سڑ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم على المسلمين والحسنى الصالحين ولا خلا ولا مدعنا ولا مخزونين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين なるほど。